کچھ دلائل تو وہ ہیں جو کتاب سے میں نے پڑھ کے سنایا ہے کچھ مزید دلائل نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی رسالت کا فریضہ ادا کریں اور چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں تھا تبدیلی رسالت کی ذمہ داری آپ پر فرض تھی اور اس مسئلے میں آپ مختار نہیں تھے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک نماز کا اختیار حاصل نہیں تھا کہ جب چاہیں نماز پڑھیں اور اگر چاہیں تو چھوڑ دیں وصب بحمد حمد رب کے قبلۃ الرشم سے وقبل غروبها المزمل قم غرو رہا یا کلہ انقص منه کلہ وغیرہ بہت ساری میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نماز پڑھیے تو آپ کو ترک نماز کا اختیار حاصل نہیں تھا اس میں آپ مختار نہیں تھے اسی طرح قرآن مجید کو چینج کرنا اس کے بجائے دوسرا قرآن لانا اور اس میں تبدیلی کر دینا یا اس کے بجائے قرآن ہی پورا کا پورا تبدیل کر دینا اس کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا قل ما ان من تلقاء اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئول تھے یعنی اگر آپ رسالت کا فریضہ ادا نہ کریں تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا ادا کریں گے تو بھی پوچھا جائے گا نہیں ادا کریں گے تو بھی پوچھا جائے گا فلنس ارسل ولنس المرسلین جتنے بھی نبی ہیں ان سب سے ان کی نبوت کے کی تبدیل کے بارے میں اور اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں ان کو آزادی حاصل نہیں اسی طرح نمبر پانچ مساکین وہ مسکین صحابہ وہ فقیر صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور صفحہ میں رہتے تھے صفحہ میں تو خیر بعد میں پیدا مکہ کی بات ہے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں کا کہ چودھریوں کو اپنے پاس بٹھا دیں اور ان کو اپنی نشست سے اٹھا دیں ولاطت الدلزی نیدون عربا ہوں بالغرات ولاشیے یوریدون اوجھا ان کو بھی اپنے پاس سے اٹھانے کا اختیار آپ کو نہیں اسی طرح تین بندے گزرے ہیں صفوان ابن امیہ سہیل ابن عامر حارث ابن ہشام انہوں نے مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں جب بہت تکلیفیں پہنچائیں تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی لیکن اللہ نے آپ کو بد دعا کرنے سے روک دیا اللہ نے کہا علیہ یتوب علیہم او یعذبہم کہ یہ اللہ کا کام ہے آپ بدعا ان کے لیے آپ الاؤڈ ہی نہیں ان کے لیے بد دعا کریں تو آپ کو اس کا اختیار حاصل نہیں تھا کہ اپنے ان سنگین دشمنوں کے لیے بد دعا کریں اسی طرح ظالموں کی محفل میں بیٹھنے کا آپ کو اختیار حاصل نہیں تھا اس میں آپ مختار نہیں تھے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذکر اسی طرح کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا اختیار آپ کو نہیں تھا مکان دن نبی نمبر نو اسی طرح آپ نے بہت چاہا کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے آپ نے بہت چاہا اور یہاں تک کہا کہ چچ جان میرے کان میں کلمہ پڑ گئے آپ نے بہت چاہا کہ وہ مسلمان ہو جائیں کہا کہ چچا کان میں کلمہ پڑھ دو میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا لیکن آپ کی چاہت کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تو معلوم ہوا کہ مسلمان بنانے کا اختیار بھی آپ کو نہیں تھا اور جب آپ زیادہ پریشان ہوئے غمگین ہو گئے اس لیے کہ ابو طالب نے مسلمانوں کا بہت زیادہ دفاع کیا تھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ دفاع کیا تھا شیب ابو طالب میں بھی آپ کے ساتھ بھوکے پیاسے رہے تو اس موقع پر پھر قرآن کی یہ آیت نازی ہوئی ان من نقلاتہ ولا کن اللہ یہدی کہ کسی کو ہدایت دینا بھمانۂ عیسال المطلوب ہے ایک تو اراد طریق ہے وہ تو سارے نبیوں کی ذمہ داری ہے لیکن ایک ہے بمان عیسال عظم کے کے اصل مقصد تک پہنچا دینا تو ہدایت بھمانۂ عیسال المطلوب ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے ان من احبکتا اللہ من یہ اختیار کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس ہے اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہر کو حرام کر دیا تھا جیسا کہ ابھی گزرا تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے یا ایو اللہ میں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا سوالی فقیر سمجھتے تھے اور قدم قدم پر آپ نے اللہ سے ہر ہر چیز مانگی ہے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اختیارات میرے پاس ہیں تو میں خود استعمال کروں یا آپ نے ان کو استعمال کیا ہو یا اس کا دعوی کیا ہو اس طرح کی کوئی چیز بھی آپ سے ثابت نہیں بلکہ قدم قدم پر آپ نے اپنی عاجزی کا بے بسی کا بندگی کا اور اپنے فقر کا اظہار کیا ہے اور اپنے آپ کو سوادی گداگر اور سو فیصد محتاج بنایا ہے اللہ کا اور یہی آپ کی فضیلت کی بنیاد ہے دوسرے انبیاء کا مثال کے طور پر ایک جنگ کے موقع پر آپ نے ایک سریا بھیجا تھا صحابہ کا ایک لشکر بھیجا تھا وہ تھکے ماندے واپس آئے اور بڑی پریشانی کی کیفیت میں آئے تو اس موقع پر آپ نے یہ دعا کی اللہ ملا تکز ہوں ادا فعض آف اے اللہ ان کو میرے حوالے نہ کرو اس لیے کہ میں کمزور ہوں میں ان کی مدد نہیں کر سکوں گا ولا تکز الا انفسم یا جزو ہے ان کو خود ان کے ذات کے اور ان کے نفسوں کے حوالے بھی نہ کرو اس لیے کہ یہ خود اپنے آپ سے عاجز آ جائیں گے ولا وزادی فہستہ سیر والی ہوں اور ان کو دوسرے لوگوں کے بھی حوالے نہ کرو اس لیے کہ وہ اپنے اپنے آپ کو ان پر ترجیح دے دیں گے اور ان کی پریشانی ختم نہیں ہوگی تو اب یہاں پر آپ اپنے آپ کو ضعیف کہہ رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو میرے حوالے نہ کرو اب یہ حدیث مشکار صفحہ نمبر چار سو ستر پر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں اور فطری طور پر دلی محبت آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نسبتاً زیادہ تھی تو ظاہری تقسیم میں یعنی ان کی جو ان کا جو رزق تھا ان کے ان کا جو نفقہ وغیرہ تھا اس کی تقسیم میں تو آپ بہت زیادہ اختیار کر دیتے ہیں اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی کسی کی تلفی نہیں ہوتی تھی لیکن دل دلی محبت یا دلی میلان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو ایسے موقع پر آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ قسمی فیما املک اے اللہ یہ جو میں تقسیم کر رہا ہوں اس میں تو میں مالک ہوں ظاہری نفق برابر برابر تقسیم کرنا لیکن فلا تلمی تم تملک ولا املک مجھے اس پر ملامت مت کیجیے جس کے آپ تو مالک ہیں اس کا اختیار کس کے پاس ہے آپ کے پاس ہے لیکن میرا پاس نہیں ہے اب یہ دعا جو ہے یہ بھی مشکار صفحہ ایک سو چھتیس میں ہے نسائی اور ترمیزی کے حوالے سے اسی طرح قیامت کے بارے میں مشکات نے ایک حدیث روایت کی ہے صفحہ نمبر چار سو نواسی پر اور متفق علیہ ہے وہ یعنی بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے پہلے تو حساب کتاب شروع کرنے کی اور پھر جو اہل ایمان گناہوں کی وجہ سے دو زخم جا چکے ہوں گے تو ان کو وہاں سے نکالنے کی سفارش کریں گے لیکن آخر میں کچھ ایسے مواحد رہ جائیں گے کہ جن کا صرف اللہ کی توحید پر تو ایمان ہوگا باقی وہ کسی نبی کی امت ہونے کے اعتبار سے اس طرح کا ان کا تعلق نہیں ہوگا اور بہت مخفی ہوں گے ان کا عام ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا جب آخر میں وہ رہ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سفارش کریں گے لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو جواب یہ ملے گا علیہ کا لگ کہ یہ اختیار میں نے آپ کو نہیں دیا ہے یہ آپ کے بس میں نہیں ولا عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی من قال لا الا اللہ کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تو میں اس کو نکال گا یہ تو ہیں قرآن اور سنت کی وجوہات اس کے علاوہ کسی کو اختیار دینے کی عقلاً تقریباً چھ صورتیں ہو سکتی ہیں کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں چھ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو اختیار دے رہا ہے وہ بیمار ہو جائے بیماری کی وجہ سے جو وہ کام کر رہا ہے وہ کر نہیں سکتا یا اس طریقے سے نہیں کر پاتا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں یہ کسی کو اپنا نائب بناتا ہے اور کسی کو اپنا اختیار دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیماری سے پاک ہے وہ بیمار نہیں ہوتا وہ اس طرح کے عیوب سے پاک ہے دوسری وجہ تھکاوٹ ہوتی ہے ام ٹائٹ تھکا ہوا ہوں تھکاوٹ ہوتی ہے سستی آ گئی طبیعت میں آرام کرنے کو دل کرتا ہے تو یہ دوسری وجہ ہوتی تو کہتا چلو میری جگہ تم یہ کام کر دو اور اللہ تبارک و تعالی تھکاوٹ وغیرہ سے پاک ہے اس طرح کے عجوب سے اللہ کی شان بہت منزہ ہے تیسری وجہ جو ہے وہ ہے چھٹی کہ بادشاہ چھٹی پر ہے دورے پر ہے ہنی مون منانے گیا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے تو جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے بجائے کوئی اور یہ کام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے کیا ہے پاک ہے اور چوتھی وجہ موت ہوتی ہے کہ ایک انسان کو خطر ہوتا ہے کہ میری موت آ جائے گی تو اس سے پہلے پہلے وہ کسی کو اپنا جان نشین نائب بنا لیتا ہے اور ایسے ایسے وہ اختیارات اس کی طرف منتقل کر دیتا ہے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو اپنے اختیارات دیے اور حضرت عمر نے شعرا کو دیے اور ان کو حکم دیا کہ کسی کو امیر بنا دو وغیرہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی طرف بہت سارے ایسے اشارے کیے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ جی آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ موت سے پاک ہے پانچویں وجہ جو ہے وہ لا علمی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو پوری انکوائری نہیں ہوتی وہ ایک جگہ ہوتا ہے تو لازمی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے جاسوسی نظام وغیرہ پر اور اللہ تبارک و تعالی وہ تو خود کہتے ہیں احاط و بالکل نشی ان علم وہ اس چیز سے بھی پاک ہے اور چھٹی وجہ جو ہے وہ اعزاز یا محبت ہوتی ہے کسی کو اعزاز دینا عزت دینا جیسے موسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو پیغمبر بنایا تو انہوں نے اس عزت میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی شریک کروانا چاہا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دیجیے یا محبت جیسے وہ ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے نا جہانگیر تو اس نے اپنی بیوی نور جہان کو بھی شاہ جہان کو بھی اس میں شامل کر دیا تھا اپنی حکومت میں مقبرہ شاہ جہاں بھی مشہور ہیں تو یہ محبت تھی تو یا کسی کو عزت دینی ہوتی ہے یا کسی کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اختیارات کو دوسروں کو دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ اس سے بہت مختلف ہے کسی اور کو اختیار دینے کا مسئلہ کسی اور کی شرکت کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ غیرت کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کس کے خلاف ہے غیرت کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ان یسیرت ریا شرکن اور اغن شرکا یا عن شرک حالانکہ بظاہر دین کا کام ہے نیکی کا کام ہے عبادت کا کام ہے لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی طرف بھی نظر گئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں اور جس کے لیے یہ کام کیا جا کر اس سے ثواب لو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور آخر آخرت میں قیامت کے دن ایسے آدمی کو کوئی ثوابی ریا کیاری کی وجہ سے نہیں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکومت میں اپنی ملکیت میں اپنے اختیارات میں کسی کو بھی نہ شامل کرتے ہیں نہ شامل کرنا چاہتے ہیں اور نہ شامل کرنے کی طرف محتاج ہیں اور نہ اللہ پر اس چیز کا کوئی دباؤ یا پریشر ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی آخری لاسٹ بات یہ کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے اس عقیدے کی لنک ملتی ہے شیوں سے کس سے ملتی ہے شیوں سے ملتی ہے کلینی کی اصول کافی اس میں کتاب الحجہ میں باب تفیظ الا رسول اللہ اللہ صلی علیہ علیہ وسلم و السلام فی امر اصول کافی کتاب الحجہ یعنی یہ اصل عقیدہ شیعہ اسنا عشریہ کا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بارہ اماموں کے حوالے کیے شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ پر سلام نہ کرے شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے لکھا ہے الامن والعلا صفحہ ایک سو چوبیس کن اور سب کن فکن حاصل احد سے احمد احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن فکن حاصل ہے یا غوث غوث اعظم شیخ عبد القادر حدائق بخشش جن نمبر دو صفحہ آٹھ اسی طرح زی تصرف بھی معذون بھی مختار بھی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر حدائق بخشش جن نمبر ایک صفحہ سینتیس کب بھی آیا تھا اس کے علاوہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ الامر من السماء الى الارض ثم يعرج یہ عرضی تم الف جو مما تعدون تو تدبیر امور جتنا بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے کسی اور کو نہیں دیا چلو یہ بحث تقریباً پوری ہو گئی اتنی کافی ٹھیک ہے